جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا لہذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو